جی بہت شکریہ جزاک اللہ آپ حدیث پاک سنا رہے تھے حدیث خودی سنا رہے تھے اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان سنا رہے تھے اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس فرمان کی برکت سے عالم بعمل بنائے اور ولی کامل بنائے اگر آواز میں بہتری آئی ہو تو برائے کرم اطلاع دیجیے گا بہت شکریہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والسلام علی سید الانبیاء والمسلمین اما بعد فاعوذ الرحمن حضرت رضی اللہ تعالی عنہ کا ذکر کر رہے ہیں ان کے عرس کی اور ان کے ذکر کی محفل میں شریک حضور سیدی اعلی حضرت رضی اللہ تعالی عنہ سب سے ظاہر ترین رنگوں میں سے آپ کا عشق عشق رسالت میں آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بہت ہی زیادہ چمکدار اور روشن ہے آپ کی علمیت آپ کا عمل آپ کا کردار آپ کی گفتار آپ کی زندگی کا ایک ایک لمحہ اور خوبصورت رنگ رکھتا ہے حضور سیدی آپ حضرت رضی اللہ عش کی رسالت والے رنگ میں اب یقین آخرت پا جائیں جنت پا جائیں سرکار علیہ صلاحت السلام اور اللہ کی رضا پا جائیں حضور سیدی اعلی حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے رسالت میں آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم والے رنگ کا اظہار آپ کی ناتیہ شاعری میں بہت جس طرح عبادتوں کے لیے آداب ہیں اور ہر عبادت کے طریقے ہیں کچھ آداب ہیں اور نعت خوانی کے بھی کچھ قوانین ہیں کچھ آداب ہیں نعت گوئی کے بھی کچھ آداب ہیں اسلام ادب اور آداب کا مذہب ہے مسلمان کسی جانور کا نام نہیں بلکہ ایک ایسے مکمل بشر کا نام ہے کہ جو اپنی زندگی کے ہر ہر پہلو میں وسیع اور مکمل معلومات رکھتا ہوں اور اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے اسے وہ تمام تر تفصیلات مل چکی ہوں اور وہ ان پر عمل پیرا ہونے کی بھی کوشش کرتا ہوں کہ جو اس کی زندگی کو ٹھیک اور درست بنا رہی ہے نعت گوئی اللہ کے پیارے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان کا اظہار کرنا ہے اور یقیناً ہمارے اور آپ کے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ کی ذات کو ذات ہے کہ جن کی وجہ سے یہ کائنات ہے جن کی وجہ سے میں اور آپ ہم سب ہیں اور اللہ تعالی نے تو فرما دیا تھا کہ لولا کلمہ خلق الخلاق اگر آپ کو نہ پیدا فرماتا تو کچھ نہ پیدا کرتا لولا کلمہ خلق الدنیا بکرین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم شدود اور قوانین کا پاس رکھتے ہوئے اور سرکار رکھتے ہوئے کلام اعلیٰ کام تھا اور یقیناً یہ کام کر سکتا تھا کہ اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے خاص انعام ہو اللہ تبارک و تعالی کی جس پر خاص رحمتیں ہوں جس پر اللہ تبارک و تعالی کا خاص فضل و کرم ہو اور یقیناً یہ ساری برکتیں یہ رحمتیں یہ عنایتیں حضور سیدی اعلیٰ حضرت قبلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حاصل کی میں رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس لیے اعلیٰ بار بار گزارش کر رہا ہوں کہ یہ دعائیں جملہ بھی اگر ہم یہ صحابہ کرام کے لیے استعمال کرتے ہیں تو اس کا معنی یہ ہوتا ہے کہ اللہ ان سے راضی ہو چکا ہے کیونکہ اس کا اللہ تعالیٰ نے اظہار فرما دیا قرآن میں رضی اللہ عنہ مردوان کہ اللہ ان سے ہے اور یہ اللہ سے راضی لیکن ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مزید اگلی آیت میں یہ بھی فرما دیا کہ یہ احسان و انعام اس ہر مسلمان کو حاصل ہوگا کہ جو اللہ سے ڈرنے والا ہوگا رضی اللہ عنہم خشی اللہ ان سے راضی ہے اور وہ اللہ سے راضی ہیں اور یہ ان لوگوں کے لیے ہے کہ جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں تو یقیناً اعلیٰ حضرت عالم بآمن تھے اور اللہ تبارک و تعالی کی خشیت رکھنے والے تھے انما یکش اللہ من عباده العلماء کے درجے اور منصب پر فائز تھی تو اس لیے حضور سیدی اعلیٰ حضرت کے لیے رضی اللہ تعالی عنہ کا لفظ انشائیہ طور پر استعمال کرنا تو بالکل ہی درست ہے اور اگر کوئی خبریہ طور پہ کہے تو بھی اس میں حرج نہیں مزید ہم گفتگو کو آگے بڑھائیں گے انشاءاللہ نعت گوئی کا حقیقی شعور اللہ تبارک کا وطالعہ کی توفیق ہی سے نصیب ہو سکتا ہے جتنی بھی سخن کی اصناف ہیں اس میں سب سے زیادہ دشوار اور مشکل ترین صنف نعت کہنا ہے بڑے بڑے ہوش مند ٹھوکرے کھا چکے اور جناب وہ کہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے حقیقی سچی محبت رکھتا ہوں اور ساتھ ساتھ شریعت کے علم سے بھی پوری طرح باخبر ہوں جو دیوانوں کی طرح سوچے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 آپ کی شان میں کلام کہنا یہ آسان کام نہیں بڑے بڑے ماہر گل چین بھی اس چمن میں پھولوں کی تلاش میں کانٹوں سے رہے کانٹوں میں دامن پھنسے بڑی غلطیاں ہوئی اعلی حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تعالیٰ نے محفوظ قلم عطا فرمایا تھا اللہ تعالیٰ حفاظت یافتہ تھے اور آپ کے اشعار میں آپ کی تحریر میں کہیں بھی کرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی چوک بھی کبھی نہ ہوئی الحمد للہ ظالی کا فضل اللہ اسی ہی معیشہ یہ اللہ ہی کا فضل ہے وہ جسے چاہتا ہے عطا فرماتا ہے بلکہ اعلیٰ حضرت نے تو ان شعرا کی اصلاح بھی کی کہ جو شعرا اپنی خطاؤں پہ تھے نعتی اشعار کہنے میں غلطی ہوئی تھی انہوں نے اعلیٰ حضرت کے پاس ایک نعت بھیجی جس کا مطلب یہ تھا کب درخت حضرت والا کے سامنے مجنو کھڑے ہیں خیمہ کے سامنے عام آدمی ہوتا تو کہتا کیا شاعری اور کیا تشبت ناراض ہوئی یہ شعر سن کر اور فرمایا کہ مصرائے ثانی رسالت کے منصب کے لائق نہیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو لہرا سے تشبیح دینا اور آپ نے فوراً اصلاح کی اور شہر کو دیکھیے کس طرح تبدیل کر دیا آپ نے اس طرح سے اصلاح کی کب ہے درخت حضرت والا کے سامنے کب ہے درخت والا کے سامنے کھڑے اسی طرح ایک اور صاحب آئے ایک بار حضور اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں اور گزارش کرنے لگے کہ قبلہ میں نے کچھ ناتیہ کلام کہا ہے کچھ اشار کہے ہیں اجازت دیجیے سنانا چاہتا ہوں اعلیٰ حضرت نے کہا بھائی معافی چاہتا ہوں میں اپنے چھوٹے بھائی حسنیہ کا کلام سنتا ہوں ہوں یا حضرت کا صاحب کا کیونکہ ان حضرات کا کان پر تلا ہونا چاہیے سرکار علی سلاط السلام کی شان کے مطابق کلام لکھنے کی کوشش کرتے ہیں بہرحال اعلیٰ حضرت جب انہوں نے بہت ہی زیادہ ضد کی بہت گزارشات کی تو اعلیٰ حضرت مایا آیا اچھا ٹھیک ہے بھائی اب سنانے لے تو انہوں نے یہ کہا اس کلام شیر آیا شیر اس کا ایک در سے گھٹی آپ نے فوراً شاعر کو روکا ارے بھائی کیا کر رہے ہیں صلی اللہ نبی کی شان کو گھٹانے کے لیے تشریف نہیں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم رسولوں کی عظمت اور بزرگی میں چار دن لگانے تشریف لائے اور آپ نے فوراً شیر کی اصلاح کی پھر یعنی بدل دیا آواز ٹھیک ہو تو بتائیے گا شان یوسف جو بڑھی ہے تو اسی در سے بڑھی واہ پہلے کہا گیا تھا کہا جا رہا بھٹی اللہ اور نبی کریم علیہ سلاۃ السلام کی اس عاشق صادق نے کیا با کمال جملہ کہا با کمال شیر کہا کہ شان یوسف جو بڑھی ہے تو اسی در سے بڑھی باہر آداب نعت گوئی اور نعت گوئی کے شعور اور عرفان کے ساتھ اگر حضور سیدی اعلی حضرت کی نظر کی گہرائی کی داد ہمیں دینا پڑے گی کہ معمولی سی شرعی لفزش بھی آپ کی نگاہ سے پوشیدہ نہیں رہ پاتی تھی اور آپ مصروں کو اس طرح تبدیل کر دیا کرتے تھے کہ ان میں شاعرانہ رمق بھی مزید ساتھ جو شرعی اغلاق جن کا شائبہ ہوتا وہ بھی دور ہو جاتا حضور سید اعلی حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شاعری سبحان اللہ یہاں میں ایک چھوٹی سی بات کہنا چاہوں گا مجھ سے پہلے کچھ بد مذہب لوگوں کا ذکر ہو رہا تھا دیوبند کے بانی قاسم نانوتوی نے بھی جس پر کفر کا فتویٰ ہے علماء اہل سنت کا علماء حرمین طیبین کا جس نے نبی کریم علیہ السلاۃ اسلام کی ختم نبوت کا انکار کیا تھا اللہ تو اس نے شعر لکھا تھا نا اور شعر تھا کہ گرفت ہوگی تجھے ایک بندہ کہنے پر گرفت ہوگی تجھے ایک بندہ کہنے پر جو ہو سکے بھی خدائی کا یہ بیوقوف انسان کہہ رہا ہے کہ اگر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وسلم کی خدا کا انکار ہوتا نہیں کہہ سکتے کہ کتنا زیادہ نا آشنا ہے عقیدہ ہے توحید و رسالت سے بھائی توحید اللہ تبارک وطالعہ ایک ہے خدا ایک ہے اللہ تبارک وطالعہ سب کا مالک ہے سب کا خالق ہے اور نبی کریم علیہ فلاط السلام کے نبی ہیں اس کے رسول ہیں اس کے بندے ہیں بہت بات ہے اور بڑی کھری اور کی بات ہے خدا جب دین لیتا ہے عقل بھی چھین لیتا ہے تو بہرحال اعلیٰ حضرت کو دیکھیے کتنے پیار سے بات کہی اور کتنی آسانی سے کہی اور کتنے میٹھے انداز میں دلوں میں اتار دی فرماتے ہیں میں تو مالک ہی کہوں گا کہ وہ مالک کے حبیب میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ تبارہ کا تعالی جو کہ مالک کے کل ہے اس کے حبیب ہیں اور ظاہر ہے جو حبیب اور محب ہوتا ہے ان میں آپس میں میرا تیرا نہیں ہوتا جو کچھ محبوب کا ہوتا ہے وہ سب حبیب کا ہوتا ہے جو کچھ حبیب کا ہوتا ہے وہ سب کچھ محبوب کا ہوتا ہے عظیم مفہوم سمجھا گئے کہ میں تو معلوم صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کو ساری کائنات کا مجازن مالک کہوں گا کیونکہ آپ اللہ تعالی کے حبیب ہیں اور محبت کا تقاضا یہی ہے کہ محب اور محبوب کے درمیان یہ سوال نہیں ہوتا کہ یہ میرا ہے وہ تیرا ہے بلکہ جس شے کا محب مالک ہوتا ہے محبوب کو بھی اس کا مالک بنا دیتا ہے سیدی اعلی حضرت نے حبیب کی ملکیت اور ملوکیت کو کتنے میٹھے اور پیارے انداز میں ثابت کیا اور شریعت متحرہ کے عین مطابق عقیدہ اسلامیہ کو بھی ظاہر فرما دیا اور آپ انہیں دیکھیے جن کے نام کا آغاز ہی نہ جو سرکار کو قاسم ماننے سے ہیں لیکن خود کے بیٹھے ہیں لڑائی کا ناممکن بتایا اور دوسری جانب سرکار کو بندہ کہنے پر بھی گرفت کی وعید سنا رہے ہیں ارے بھائی عقیدہ توحید و رسالت اسلام کی بنیاد ہے باہر کیا مزید اس پر موقف کرتے ہوئے آگے بڑھیں گے حضور سعیدی اعلی حضرت رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے بڑی اصلاحات فرمائی بڑے بڑے شعراء کی اصلاح کی اور الحمد للہ رب العالمین اعلی حضرت کی اصلاح نے ان کے اشعار میں ہر طرح چار چاند لگائے بات کی جا سکتی ہے شاعری اور زندگی کے بہت سے رنگ باقی ہیں اپنے معاصرین میں اعلی حضرت جس دور میں ظاہر موجود تھے اس دور میں اعلی حضرت کو ان منفرد اور امتیازی مقام پہ عاشق صادق ہے عشق رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم آپ کی زندگی کے ایک ایک گوشے سے ظاہر ہیں آپ سر تاپا عشق رسالت آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں ڈوبے اور دوسری وجہ آپ جب عشق اور علم کا امتزاج ہو جائے اور اس امتزاج کے ساتھ شدت احساس آ جائے خلوص جذبات آ جائے تو جناب میں کیسا حسن تغزل اور کتنی دیوانگی اور فرزانگی پائی جاتی ہے کلام کا یہ انفرادی پن اور کلام کی یہ پاکیزگی آپ سے پہلے آپ کو بہت کم نعت شعرا ملنے کی بلکہ اگر ہم تھوڑی مشکل اردو میں کہیں تو آپ نے سخن کو مجازی محبوب کی دہلیز سے اٹھایا جملے پہ غور کیجیے گا آپ نے عرص سخن اور دلہن کو کہتے ہیں آپ نے عرص سخن کو مجازی محبوب کی دہلیز سے اٹھایا نعت کا پاکیزہ لباس پہن عشق حبیب صلی اللہ اور حقیقی محبوب یعنی اللہ تعالی کے دربار میں پہنچا کر زندہ و جاوید بنا کر اسے اس کے حقیقی جب تک کلام میں درد نہ ہو بلکہ یوں کہیے کہ جب تک دل میں درد نہ ہو سوز نہ ہو گداز نہ ہو اس وقت تک کلام میں سوز و گداز نہیں پیدا ہو مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ سے آپ کا سینہ آباد آپ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت سے سرشار تھے آپ کی زندگی کا ماور و مرکز کی رسالت میں آپ تھا تو ہونا کیا تھا یہی ہوا یہی عشق آپ کے کلام کی اساس رہا ہر شیر میں یہ رنگ نمایاں نظر آئے گا آپ کو ہر نعت سعیدی اعلیٰ حضرت کے پاکیزہ جذبات کی عکاس نظر آئے گی اور سن لیجئے کہ آپ کی عقیدت رسمی یا رواجی نہیں ہے بلکہ محبت اور شدت تعلق کے باعث اپنا مستقل وجود رکھتی ہے اس کی باقاعدہ بنیادیں ہیں یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک ادا اور ایک ایک سنت پر عمل ہم بہت لنے تھے بہت بچپن میں تھے تب سے سنتے آ رہے ہیں جس کی ہر ہر ادا سنت مصطفیٰ اس کے امام اہل سنت سے لاکھوں سلام تو واقعی اعلیٰ حضرت صرف الفاظ کے میدان کے شہ تھے بلکہ عمل اس سے کہیں زیادہ بڑھ کر شہ سوار اور یکسانیت پر مبنی آپ کا ظاہر ستھرا اور پاکیزہ تھا لیکن اللہ اور اس کے رسول کی محبت سے سرشار اور معطر و معمبر تھا حضور سیدی اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ نے نہ صرف یہ کہ نبی کریم علیہ صلاح السلام سے سچی محبت کی بلکہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے نسبت رکھنے والی ایک ایک شے سے محبت کو فرض جان بنا لیا وہ واقعہ کسے یاد نہ ہوگا کہ جب کہاروں نے پالکی اٹھائی آگے پیچھے نیاز مندوں بھیڑ چل رہی ہے پال تھوڑی دور چلے ہیں کہ یکا یک پال ساتھ چلنے والا مجمع بھی رک گیا حضرت انتہائی استراب کی حالت میں پالکی سے برآمد ہوئے کہاروں کو جو پالکی اٹھائے ہوئے چار مزدور سے انہیں قریب بلا بھرائی بات ہے روتی للہ بتا دی آپ میں سے کوئی حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا شہزادہ ہے اپنے نانا کا واسطہ سچ میرے دن کی خوشبو محسوس کر رہا ہے اس سوال پر ان مزدوروں میں سے ایک صاحب کا رنگ ہو گیا چہرے پر غیرت اور پشے مانی کی لکیریں بھرائی بے نوائی نوی حالی اور گردش ایام کے ہاتھ میں ایک پامال زندگی کے آثار ان کے انگ انگ سے نمایاں دیر تک خاموش رہے پھر نظر جھکائے دبی آواز سے کہنے لگے مزدور سے کام لیا جاتا ہے کی قسم آپ نے میرے جد امجد کا واسطہ دے کر میری زندگی کا ایک راز فاش کر دیا سمجھ لیجیے کہ میں اسی گلستان اسی چمن کا ایک مرجھایا ہوا پھول ہوں جس کی خوشبو سے آپ کی مشاہ میں جام رگوں کا خون بدل نہیں سکتا اس لیے آل رسول ہونے سے زندگی کو دیکھتے ہوئے یہ کہتے ہوئے شرم آتی چند مہینے پہلے آپ کے شہر میں حاضر ہوا تھا کوئی ہنر نہیں جانتا تھا ذریعہ معاش کے لیے اپنے گھر والوں کی گزر بسر کے لیے میں نے پالکی والوں سے رابطہ کیا ہر روز ان کے ساتھ کام کرتا ابھی مزدور کی بات مکمل بھی نہ ہوئی تھی کہ لوگوں نے پہلی بار تاریخ کا وہ حیرت انگیز واقعہ دیکھا کہ عالم اسلام کے ایک مقتدر امام کی دستان اس شہزادی کے قدموں پر رکھی کی بارش میں وہ مقتدر امام اس مد... میری گستاخی معاف کر لا علمی میں خطا سرگد ہو گئی ہائے قذب ہو گیا جن کے پاک کا تاج میرے سر کا سب سے بڑا احزادی کے یا ان کے کاندھے پر میں نے سواری کی قیامت کے دن اگر سرکار نے پوچھ لیا کہ اے احمد رضا کیا میرے فرزن کا دوش نازک اس لیے تھا کہ وہ تیری سواری کا بوجھ اٹھائے تو میں کیا جواب دوں گا اس ہال شک ہوا جاتا ہے دیکھنے والے کہتے ہیں کہ جس طرح ایک عاشق دلگیر اپنے روٹھے ہوئے محبوب کو مناتا ہے اس وقت یہی انداز عظیم المرتبت امام حضور سیدی اعلیٰ حضرت کا تھا آپ اس سید زادے سے التجائیں کر رہے تھے گزارشات کر رہے تھے کئی بار زبانی معاف کرا لینے کے بعد بھی امام اہل سنت نے آخری التجائے شوق پیش کی کہنے لگے کہ آپ پالکی میں تشریف رکھیے جذبات کے تلاسوں سے لوگوں کے دل ہل گئے اللہ اکبر باہر کیف اہل سنت کا جلیل القد امام علم و و دستار اور عالمگیر شہرت کا سارا اعزاز خوش نودی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک گمنام مزدور کے قدموں پر نثار کر رہا تھا شوق عشق شوقت عشق کا یہ ایمان افروز نظارہ دیکھ کر پتھر دل بھی پگل گئے کدورتوں کا غبار چھٹ گیا غفلتوں کی آنکھ کھل گئی دشمنوں کو بھی مان لینا پڑا کہ اعلی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اعلی حضرت امام احمد رضا بریلوی کے دل کی عقیدت و اخلاص کا جب یہ عالم ہے تو سرکار ذیشان سرور کون و مکان صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اور وارفتگی کا کیا ٹھیک اور غور تو کیجئے کہ جن کی حصیات اتنی بیدار ہوں کہ تیرہ سو سال بعد بھی سرکار علی سرات السلام کی نسل سے تعلق رکھنے والے آپ سے رکھنے والے آپ ایزادے کے جسم کی خوشبو سے تو ایسی شخصیت میں روح دلالی کیوں نہ ہو یقیناً حضور سیدی اعلی حضرت سر تا پا عشق اور عمل کی شراب میں ڈوبے ہوئے تھے لیکن اس کے بعد قدم ڈگمگاتے نہیں تھے نے کہی اور سنیے تو آپ یہ ہوئے ہیں مگر بہکتے نہیں جوش ہے مگر ہوش کے ساتھ دل اور روح مکیف ہیں کیف و مستی میں ہے مگر عقل ہوشیار ہے جو قدم اٹھا منزل جانا کی طرف لیکن جب پاؤں پڑا تو شاہراہ شریعت پر جو قدم اٹھا منزل جانا کی طرف تھا لیکن شاہراہ شریعت پر چلتے ہوئے تھے کیونکہ جانتے تھے کہ منزل سر دیوانے کی طرح روا دواں ہے مگر آنکھیں کھلی ہوئی ہیں سراپا مدہوش ہیں مگر قلم جاگ رہا ہے آپ کے کلام میں بھی یہی جنون بیدار کار فرما ہے آپ کا کلام تغزل کی جان ہے غور تو کیجیے فرماتے ہیں اب تو اس پہ سجدہ ہو کے توا اب نہ ہو وہ کیا نہ کرے باقی جو ہوش میں نہ ہو جو کیفیت میں ہو جس پہ کا قلم نہ چل رہا ہو وہ کیا نہ کرے اب تو اس پہ سجدہ ہو کے ہو نہ ہو وہ کیا نہ کرے اور صحبہ نہ صحیح افضل مکہ ہی بڑا ظاہر ہم عشق کے بندے ہیں کیوں بات بڑا ہی ہے اور تمہاری یاد میں گزری تھی جاگتے شب بھر چلی نسیم ہوئے بند دید ہائے کس بلا کی میں سے ہیں سرشار ہم عظیم الشان میں کس بلا کی میں یعنی ایسی شراب محبت ہے شراب عشق رسالت ہے صلی اللہ علیہ وسلم کہ دن ہو یا رات اسی کے مزے میں گرفتار ہیں اسی کے مزے میں الحمد للہ ہمارے اور رات بسر ہو رہے ہیں کس بلا کی رہے سرشار ہم دن ڈھلا ہوتے نہیں ہوشیار ہم اور ہمت ذوف ان کے در پر گر کے ہو ہمت ذوف ان کے در پر گر کے ہو یعنی جب ان کے دربار میں گر جاتے ہیں تو ہمت ہوتی ہے حالانکہ گر کر ہمت ٹوٹتی ہے لیکن ان کا دربار وہ دربار ہے کہ جب اس دربار میں گر جائے تو ہمت بن جاتی ہے ہمت اے ذوق ان کے در پہ گر کے ہو بے تکلف سایہ بے تکلف سایہ دیوار ہوں اور نہ توانی کا بھلا ہو بن گئے واہ ناتوانی کا بھلا ہو بن گئے نقش پائے طالبان یار ہم سبحان اللہ جو سرکار علی سلاط السلام کو تلاش کرنا چاہتے ہیں جو سرکار کی طلب میں ہیں جو سرکار کے اشاق ہیں ان کے قدموں کے نقش بن گئے کیونکہ ہم تو ناتواں ہیں چل پھر کو تکتے نہیں ہیں ہم تو بدہوش ہیں سرکار کے عشق میں سرشار ہیں تو ناتوانی کا بھلا ہو بن گئے نقش پائے طالبان یار ہم اور اب داڑھی شریف کے بارے میں کہتے ہیں کہ لہد میں عشق رخ شہ کا داغ لے کے چلے کیونکہ سرکار علی سلاط والسلام کی محبت کا اظہار داڑھی سے بھی ہے لہد میں عشق رخ شہ کا داغ لے کے چلے اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے واہ سبحان اللہ اور صحیح ہمارے مسیحا تو سرکار ہیں ہمارے عیسا سرکار ہیں کہتے ہیں کہ سب طبیبوں نے دے دیا ہے جواب آہ عیسا اگر دوا نہ کرے جس طرح پھٹ گئی دم میں دم آ گیا تغذب دیکھیے اس نگاہ عنایت سے لاکھوں سلام تائران قدس جس کی ہیں کمریاں اس صحیح سر و کامت سے لاکھوں سلام لخت لخت دل ہر جگہ چاکتی شانہ کرنے کی عادت سے لاکھوں سلام پتلی پتلی گلے خود سیکھی پتیاں ان لبوں کی نزاکت پہ لاکھوں سلام سرکار علی سلاۃ السلام کے ایک ایک انداز ایک ایک جسم کے عز مبارک کا تذکرہ کر رہے ہیں پتلی پتلی گلے خود سکی پتیاں ان لبوں کی سرکار کے لبوں کی نزاکت کے لاکھوں سلام اور جس کی تسکین سے روتے ہوئے ہنس پڑے اس تبسم کی عادت سے لاکھوں سلام پھر جدت تخیل کی اگر ہم بات کریں جدت تخیل کا موجد مرزا غالب دہلوی کو کہا جاتا ہے اور اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ غزل ان سے ایسے اشعار سرزد ہوئے کہ جو خلاف شریعت رہے ہم اس پر گفتگو نہیں کر رہے ہیں ہم اس وقت سخن کے حوالے سے بات کر رہے ہیں لیکن جب اعلیٰ حضرت نے جدت تخیل کے باب میں یوں سمجھیے اس کا باب کھولا اور اس چمن میں آئے تو اعلیٰ حضرت نے وہ گل کھلائے کہ مرزا غالب کے پھول جو ہے وہ شرما گئے ذرا سنیے گا جس سے حضرت کا کہتے ہیں اور بڑا سادہ اور آسان شیر اور آپ نے بارہا سنا ہوگا اے عشق تیرے سستے جلنے سے چھٹے سستے بہت سادہ سی بات ہے کہ ہم عشق قربان کہ جس عشق نے ہمیں جلنے سے بچا لیا سمجھ میں بھی آ رہا ہے بھائی بچا لیا کیسے بچا لیا اگلا مصرا سنیے کہتے ہیں جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگائی ہے اللہ حسن بھائی کہیں ایسا ہوتا ہے کہ آگ آگ کو بجھا دے لیکن ہاں عشق کی آگ وہ آگ ہے کہ جو جہنم کی آگ بجھا دیتی ہے تو کتنی سادگی اور کتنے محبت برے انداز میں کتنی عظیم و شان بات سمجھا دی اور تخیل کی جدت دیکھیے فرماتے ہیں کہ اے عشق تیرے صدقے جلنے سے چھٹے سب سے جو آگ بجھا دے گی جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگائی ہے سبحان اللہ اور اس بات سے اور انکار کرے گا کہ پھولوں کے ساتھ کانٹے ضرور ہوتے ہیں شمع کی لو سے دھواں بھی اٹھتا ہے یہ قدرتی بات ہے لیکن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 تخیل کی کیسی جدت ہے سرکار علی سلاد ایسا پھول کہا جس میں کاٹا نے دھوا نہیں اور ایک اور بات سنیے نا جدت تخیل کی ایک اعلیٰ مثال کہتے ہیں کونین ہے گوپاس کچھ رکھتے نہیں ارے بھائی بڑی عجیب بات سرکار کو مالک بھی کہہ دیا مالک کونین ہے گو پاس کچھ رکھتے نہیں اور دو جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ میں اگلا مصرا دیکھیں کتنا حسین اور کتنا جمیل اور کتنا خوبصورت دو جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی خالی ہاتھ ہاتھ میں اور اور نعمتیں بھی ہیں ہیں بے شک سبحان اللہ آگے بڑھیے آپ نے ایک نعت تو ایسی کہی جو چار مختلف زبانوں اس نعت کا ہر شعر ہندی چار زبانوں سے مرکتا ہے اور اتنی مقبول اتنی اتنی مقبول عام کے جناب جس سے صحیح اردو ہندی اور فارسی تو رہنے دیجیے میں نے کہا اور آپ یاد آپ کو آ چکی ہوگی یقیناً لمیاتی نظیروں کا کی نظر ہے مسلے تو نہ شد پیدا جانا جگراج کو تاج ترے سر سو ہے تجھ کو شہید و سرا جانا اعلی الباہر اعلیٰ من بے کس طوفا ہو شروبہ منج دھار میں ہوں بگڑی ہے ہوا موری نیا پار لگا جانا آپ دیکھیے کہ یہاں اس اس کلام کے اشعار کے مضمون کا ہر فقرہ دوسرے فکرے سے کتنا مربوط ہے کتنا متصل ہے اور چار زبانوں میں ہونے کے باوجود کسی شعر کے تسلسل میں ذرہ برابر مضمون بھی کتنا تسلسل سے اور ہر مصرا مقفع ہے خوبصورت الفاظ سے سجا ہوا ہے گویا پوری نعت میں موج رواں کا ترنم اور نسیم سہری کا تکلم سمو دیا ہے چار زبانوں میں اس طرح نعت کہنا حضرت ہی کی جدت اور جدت تخیل کا کام ہے رانائی خیال بھی آپ کے یہاں ملتی ہے مضمون آفرینی بھی آپ کے یہاں ملتی ہے بات مشکل نہ ہو اس لیے آہستہ آہستہ اور آسان کر کے سمجھانے کی کوشش کیے دیتے ہیں اعلی حضرت فرماتے ہیں مرنے والوں کو یہاں ملتی ہے عمر جاوید بڑی عجیب بات کہہ دی یعنی جو سربار میں حاضر ہوں سرکار علی افراط السلام کی قدموں پہ جان قربان کر دیں تو دراصل وہ دی جی جاتے ہیں فرمایا کہ مرنے والوں کو یہاں ملتی ہے عمر جاوید ایسی زندگی ملتی ہے جو کبھی ختم نہیں ہوگی جو یہاں مر جائے وہ ہمیشہ جی جاتا ہے اور آگے کہتے ہیں کہ زندہ چھوڑے گی نہ کسی کو مسیحا ہی یہ دوست اللہ پر یعنی ایسے مسیحا ہیں کہ جن پر سب قربان ہونا چاہتے ہیں اور جو ان پر قربان ہو جائے یعنی جو زندہ نہ رہے ان کے لیے اس کو ہمارے جاوید مل جاتی ہے پھر سنیے مرنے والوں کو یہاں ملتی ہے عمر جاوید زندہ جڑے گی نہ کسی کو کیا کیا نہ کہیں اعلیٰ حضرت کی شاعری پر ہم قربان سبحان اللہ اور ایک میں آپ کو شعر سناتا ہوں آپ بڑے حیران ہوں گے ایک ایسا لفظ ہے کہ جو نعت میں اگر ہم آپ سے کہیں کہ جی یہ لفظ نعت میں استعمال ہو سکتا ہے سرکار کے لیے یا اللہ تعالی کے لیے تو آپ کہیں گے نہیں ہو سکتا لیکن اعلیٰ حضرت نے اتنے چھوٹے اور اتنے منفرد انداز میں اس لفظ کو پیش کیا کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کا بھی پاس رہا وہ لفظ بھی استعمال ہو گیا اور مانا و مفہوم بھی اتنا انتہائی باکمال رہا لفظ ہرجائی وفا کے معنی میں استعمال ہوتا ہے بے مربت اس کا معنی ہے جو ہر جگہ آتا جاتا رہتا ہو اس کے معنی میں استعمال ہوتا ہے لیکن اعلیٰ حضرت نے یہ لفظ نعت میں استعمال کیا لفظ ہرجائی اور ایسا استعمال کیا کہ آپ سبحان اللہ کہیں گے اعلیٰ حضرت نے اس طرح استعمال کیا کہ نوعیت بدل گئی یہ مانوی فرماتے ہیں بڑی توجہ کے ساتھ حسن بے پردہ کے پردے نے مٹا رکھا ہے حسن بے پردہ کے پردے نے مٹا رکھا ہے اللہ یعنی میں کیا سمجھا ہوں سرکار علی سلاط اسلام کی بات کی جائے تو سرکار علی سلاط السلام کا حسن ظاہر بھی ہے پوشیدہ بھی ہے نبی کریم علیہ السلاۃ السلام نے خود ارشاد فرمایا ہوا مجھے کسی نے نہیں دیکھا حضرت امام قرطبی فرماتے ہیں نبی کریم علیہ السلاۃ السلام کے بارے میں کہ اگر لو ظہر اللہ تمام نہیں اگر ہمارے لیے سرکار کا تمام حسن و جمال ظاہر طاقت اور قدرت نہیں تھی کہ سرکار علیہ السلاۃ السلام کی زیارت کی طاقت رکھتے ہم سرکار کو دیکھ ہی نہیں سکتے تھے بلکہ ایک بزرگ نے تو یہاں تک فرما دیا کہ سرکار کا اگر حسن کامل کوئی بھی زندہ نہ رہتا تھا اتنا عظیم الشان سرکار علی صلاح السلام کا حسن و جمال تھا تو پردے میں بھی تھا ظاہر بھی ہوا حسن بے پردہ کے پردے میں مٹا رکھا ہے ڈھونڈنے جائیں کہاں جلوائے ہر جائیے دوست بھائی ڈھونڈنے جائیں کہاں سرکار کا جلوہ تو ہر جگہ ہے ہر یعنی سرکار کا حسن بے پردہ ہے دیکھیے پھولوں میں سرکار کا کہیے اللہ تعالیٰ کا کہیے چلے اللہ تعالیٰ کے لیے بھی ہمبیا شیر بھی ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ کا حسن بے پردہ ہے پھولوں میں رنگ و بو میں تاروں میں تاروں کی چمک دمک میں آفتاب و محتاب میں آفتاب و محتاب کی ضیا پاشیوں میں ساری کائنات اللہ تعالیٰ کے انوار کے ہجوم میں گم ہے اللہ تعالیٰ کی قدرت کرشمہ کاری جلوہ گری ہر جگہ ہے لیکن خود اللہ تبارک و تعالیٰ کی زیارت کی ہے کسی نے اللہ تعالیٰ کو کہاں تلاش کریں اس کی ہر تجلی ایک حجاب بن گئی ہے ہم ایسے جلوے ہر جائی یعنی ہر جگہ پائے جانے والے جلوے کو ڈھونڈنے جائے کہاں جس کے جلوے ہر جگہ پائے جاتے ہیں اسے ڈھونڈنے جائیں کہاں کتنے پیارے انداز میں اعلیٰ حضرت نے لکھا کہ تنگ ٹھہری ہے رضا جس کے لیے وسعت عرش تنگ ٹھہری ہے رضا جس کے لیے وسعت عرش بس جگہ دل میں ہے اس جلوے ہر جائی کی واہ یہاں ہر جائی سمراج وہ کہ جو ہر جگہ جس کے ہوں سبحان اللہ کتنا پاکیزہ مفہوم پیش کیا اس لفظ ہر جائی نے اور ایک اور شیر دیکھیے پھر اس گفتگو کو سمیٹ کے آگے بڑھیں گے الہی منتظر ہوں وہ خیرا میں فرمائے بچھا رکھا ہے فرش آنکھوں میں کم خوابے بتا کا الہی منتظر ہوں وہ خیرا میں فرمائے بچھا رکھا ہے فرش آنکھوں نے کم خواب بتا کا تو معنی یہی بنا کہ یا مالک مولا میں تو مدت سے پاوری کا منتظر ہوں نظر کا فرش تیار کر کے بچھا رکھا ہے اب یہاں کم خواب ہیں بسارت بھی ہے تو کم خواب زوم آنا ہے ریشمی کپڑے کو بھی کہتے ہیں جو نرمدان نازک ہوتا ہے اور کم خواب کم سونے کو بھی کہتے ہیں ہوں کیونکہ میں چاہتا ہوں اللہ اگلے عنوان سے آگے بڑھیں گے کھوبتی ہوئی نظر میں ادا سہر کی ہے چبتی ہوئی جگر میں صدا کس گجر کی ہے مصرا اولا میں کھپتی ثانی میں چپتی اولا میں نظر ثانی میں جگر اولا میں ادا ثانی میں صدا اور اولا میں سہر اور ثانی میں گجر تو یہ دیکھیے نا نشست الفاظ کتنی منفرد ہیں اسی طرح ایک اور مثال آپ کو پیش کرتا ہوں دھارے چلتے ہیں آتا کے وہ ہے قطرہ تیرا تارے کھلتے ہیں سخا کے وہ ہے ذرا تیرا وہی کمال ہے دھارے تارے چلتے کھلتے عطا سخا ذرا قطرہ کتنی یعنی یوں اگر ہم اس کو غزلیات کے حوالے سے یا یوں کہیے کہ کلام کے حسن و جمال کے اعتبار سے اگر دیکھیں تو بھی حضرت کا یہ کلام انتہائی منفرد ممتاز ہے معافی چاہتا ہوں کون بات کر رہے جی ارے اورنگزیب بھائی میں درد دے رہا تھا معافی چاہتا ہوں آپ مجھے تھوڑی دیر میں فون کیجیے پوچھیں پوچھیں آپ پانچ سات نام تلاش کیجیے ان میں سے مجھے بتائیے کون سا نام چاہتا ہے تو میں ان میں سے آپ کو نام تعین کر کے بتاؤں گا مانا ٹھیک ہے اب آپ بعد سے نام تلاش کی دیجیے بہت شکریہ ماشاء اللہ جزاک اللہ بہت شکریہ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ روز مرہ کے محاورات دیکھیں تو وہ بھی ہمیں اعلیٰ حضرت کے کلام میں ملتے ہیں ماہ مدینہ اپنی تجلی کرے آتا یہ ڈھلتی چاندنی تو پہر دوبار اور ناراض کیا کچھ کو سبا ہم نے بھی ان گلیوں کی ایک دن خاص چھانی اور آنکھ سے کاجل صاف چورا لے یا وہ چور بلا کے ہیں تیری گٹھری تاکی ہے اور نے نیند نکالی ہے اور رضا کسی سگے طیبہ کے پاؤں بھی چومے تم اور آہ کے اتنا دماغ لے کے چلے وہ تو نہایت سستا سودا بیچ رہے ہیں جنت کا ہم مفلس کیا مول چکا ہے اپنا ہاتھ ہی خالی ہے تو ان اشعار میں میں تفصیل میں جانا نہیں چاہوں گا اعلیٰ حضرت نے روز مرہ کے محاورات کا بھی بڑا استعمال کیا پھر سلاست زمان اور زور بیان کی بات کی جائے تو اعلیٰ حضرت سے بڑھ کر با کمال و بیان کا ماہر کون ہو سکتا ہے آپ کا کلام سلاست زبان اور زور بیان کا مرقع آپ کا مشہور زمانہ کلام مصطفیٰ ایک سو بہتر شاہوں ہیں سلاست دیکھی روانی دیکھی زور بیان دیکھی اپنا جواب نہیں رکھتا اس سلام کے ایک ایک شعر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ادائیں الفاظ کے موتیوں سے ایسی جڑی ہیں کہ جسے دیکھ کر رقبے سوریا بھی شرمندہ ہو جائے سرکار علی سراف السلام کا سراپا کمسنی سے لے کر عہد نبوت تک کا نقشہ یعنی اظہار نبوت تک کا نقشہ اس طرح کھینچا ہے کہ جسے دیکھ کر داد دینے کے لیے الفاظ نہیں ملتے دیں گے سرکار علیہ السلام کی پوری سیرت کا اور ایسا معلوم ہوتا ہے کہ شعر و حکمت کا بہرے بے کرا ہیں جو پورے جوش اور خروش کے ساتھ روا دوا ہیں قرآن و حدیث لا تعداد گہر ہائے گرا مایا وہی چلے آ رہے ہیں چند شیر سنیں مصطفیٰ جانے رحمت اللہ شم بزم ہدایت فتح صاحب رجعت شمس شق القمر نائب دست قدرت لاکھوں سلام اور جب سرکار علی سلاۃ السلام شخصیت کرتے ہیں تو بھی باقاعدہ انداز میں اور جناب کے علاوہ بھی اگر مصباح کی شاعری دیکھی جائے ناتیہ تو دیکھیے کہ سلاست ہے کیجیے گا دل کو خدا نہ کرے دل کو ان سے خدا جدا نہ کرے بے کسی لوٹ لے خدا نہ کرے دل کہاں لے چلا ہے مجھے دل کہاں لے چلا برا خدا نہ کرے یا نہ نہ کرے کرے آہ اور وہ ایک اور کلام ہے اس میں اعلیٰ حضرت نے کتنے باقامال انداز میں اس کا مقصد سنیے فرماتے ہیں کہ تیری دو کچھ چھینا نہیں خلد میں پہنچا پھر تجھ کو کیا دل تھا ساجد نجدی اپنے مترنم کلام ہے یہ کہ بس پڑھتے چلے جانے کا جی چاہتا ہے واہ واہ واہ سبحان اللہ دل چاہ رہا ہے پڑھتا رہوں سناتا رہوں اعلیٰ حضرت شاعری کی کیا بات ہے تشبیہات بھی اعلیٰ حضرت نے بڑی باکمال اور بے مثال دی تشبیہات دیکھیے آنکھیں ہاں، ہری میں حق کے وہ مشکل غزال آنکھیں ہری میں حق کے وہ مشکل غزال ہے فضائے لا تک جن کا رمنا نور کا سرکار کی آنکھوں میں سرما ہوا کرتا تھا فطری طور پر اس کا ذکر کیا اور دیکھیے کعبہ اخسر اور روزہ متحر کا نظارہ مندرجہ ذیل جو میں آپ کو بادشاہ سنانے والا اس میں کی کتنے پیارے انداز میں آلہ کیا تشبیہات کی فرماتے ہیں غور کیجیے گا کعبہ دلہ تربتے اتھر نہیں دلہن کعبہ دلہن ہے تربتے یہ وہ غیرت کی ہے اور فرماتے ہیں کہ دونوں بنی سجیلی دونوں بہت پیاری ہیں نیلی بنی مگر جو تو اپنے محبوب کے پاس ہے جسے محبوب کا ساتھ مل جائے تو وہ کہلاتی ہے سہاگن سر سبز بس لیے ہے سیاہ پوش ہجر وہ مدینہ پاک کا گمبد دیکھیے تو وہاں سب ہے شریف کو دیکھیے تو لباس کا کالا لپیٹا ہوا ہے وہاں پر اس لیے کہ وہ ہجر میں ہے اور وہاں سبز رنگ اس لیے ہے کہ وہ خوش ہے دوبارہ سن لے گا کعبہ دلہن ہے تربتے اتہر نئی دلہن آواز کی ہوئی کعبہ دلہن ہے تربت اتہر نئی دلہن یہ رش کے آفتاب وہ غیرت کمر کی ہے دونوں بنی سجیلی انیلی بنی مگر جو پی کے پاس ہے وہ سہاگن کمر کی ہے اور سر سبز وقت یہ ہے سیاہ پوش ہجر وہ کی کی دوپٹوں سے ہر سبز قبا میں سرکار علیہ السلام کے بارے میں فرماتے ہیں کہ محبوب رب عرش ہے سبز قبا میں پہلو میں جلوہ گاہ عتیق و عمر کی ہے اور سادین کا قرآن ہے پہلو ماہ میں ماہ کہتے ہیں چاند کو سرکار کو چاند سے اور سادین یعنی دو سعید سیارے ہیں زہرا و مشتری یہ سادین کہلاتے ہیں اور جب یہ قریب آ جائیں تو سادین ہوتا ہے تو کہتے ہیں سادین کا کران ہے پہلو ماہ میں جھرمٹ کیے ہیں تارے تجلی کمر کی ہے اللہ یعنی حضرت عمر فاروق اعظم اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہما یہ تارے ہیں سرکار چاند ہیں جھرمٹ کیے ہیں تارے تجلی سمجھتی ہے پھر سنیے محبوب رب عرش ہے اس سبز قبا میں پہلو میں جلوہ گاہ عتیق و عمر کی ہے کا پیران ہے پہلو ماہ میں جھرمٹ کیے ہیں تارے تجلی کی تو جناب کیا بات ہے سبحان اللہ تجنیز کی بات بھی کرنی تھی عز الشفتین ترسی تلمی سبحان اللہ کیا کیا بات کی جائے کیا کیا نہ کی جائے سلمی ہاتھ تو ایسی اعلیٰ حضرت نے کمال بیان کی ہے ماشاء اللہ کہ جس کے تذکرے میں رات گزر جائے اور یقین مانے صبح ہو جائے لیکن سلمی ہاتھ کی تفصیلات ختم نہ ہو اتنا با کمال کلام ہے اعلیٰ حضرت کا اور ابھی تو میں نے نہ جانے کیا کیا سوچا تھا اعلیٰ حضرت کے رنگ کے حوالے سے اعلیٰ حضرت کی شخصیت کے حوالے سے آپ کا کلام آپ کا اور آپ کی کرامت حضور سیدی اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کا تقاضا یہ ہے کہ ہم جس طرح حضور سیدی اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اپنے پیار اور محبت کا اظہار کرتے ہیں اسی طرح ہمارا یہ اظہار یقیناً اسی وقت اچھا ہے کہ جب ہم حضور تیار ہو جائیں سیدی اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جس طرح علم مصطفیٰ کی پاسبانی کی عظمت مصطفیٰ کے پاس بان ہمیشہ حضرت کے موقع پر خاص طور پر یہ ارادہ اور یہ نیت کرنی ہوگی اور اس کا اظہار کرنا ہوگا انشاءاللہ اپنے عمل سے کہ ہم سرکار علی سلاۃ السلام کی غلامی کا حق ادا کرنے کے لیے کوشاں کہ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس طرح حضور سعید اللہ حضرت اسی طرح انشاءاللہ علم و عمل کی خدمت کرنے کی کوشش کرتے رہیں گے تو یہ نیتیں ضرور کیجیے عرس منانے کا مقصد صرف اور صرف صاحب عرس کے فضائل و کمالات کا اظہار نہیں ہوتا بلکہ صاحب عرس کی شخصیت میں خود کو رنگنے کا اظہار بھی ہوتا ہے آپ بھی نیت کیجیے کہ ہم حضور سیدی اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ کے پیغام کو عالم اسلام میں پھیلانے کی کوشش کریں گے یقیناً آپ کا پیغام اللہ کے رسول کا پیغام ہے یقیناً آپ کا پیغام دین اسلام کا پیغام ہے ہم نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اس سچے غلام کی غلامی کا ادا کرنے میں کوشش کر رہے ہیں کیونکہ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ تبارک و تعالی نے نے فرمایا تھا کہ نر ہونے کی پہچان یہ ہے اپنے دور میں فرمایا کہ آج کے دور میں درست نظریہ رکھنے والے کی پہچان یہ ہے کہ اس کے سامنے احمد رضا بریلوی کا ذکر کیا جائے اگر سننے والا خوش ہو تو سمجھ لو کہ وہ اچھے عقیدے کا ہے اور اگر وہ اعلی حضرت کے ذکر سے تنگی محسوس کرے اور اس کے چہرے کے آثار جو ہے وہ نامناسب معلوم ہو تو سمجھ جاؤ کہ کہیں نہ کہیں کوئی کمی ضرور ہے کچھ خرابی کہیں نہ کہیں ضرور ہے تو اعلیٰ حضرت آج بھی کسوٹی ہیں اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ آنے والے ہر دور کی کسوٹی رہیں گے خاص طور پہ پاک و ہند میں بر صغیر پاک و ہند میں آج بھی اعلی حضرت عشق محبت عشق و محبت رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کی پہچان ہے اور اور اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جزاکم اللہ خدا بہت شکریہ بھائیوں کا اور مجھے اندازہ نہیں ہے کہ ہم نے کتنی بات کی ہے لیکن جتنی بھی بات کی ہے بہت ساری باتیں باقی ہیں اعلی حضرت کے حوالے سے میں نے بہت بہت کچھ سوچ رکھا ہے اور وہ سب انشاءاللہ ضرور ہم شامل گفتگو کریں گے ابھی میں چاہوں گا کہ آپ مجھے کچھ تھوڑا سا تیل ہے کافی دیر سے بول رہا ہوں انشاءاللہ پھر میں حاضر ہوتا ہوں آپ نے کوئی بھی بھائی گفتگو کا سلسلہ آگے بڑھائے جو کہ ہمیں ہمارے مقصد سے ہٹا کر دوسری طرف لے جائے اس کی باتوں پر دھیان نہ دیں بلکہ اپنے مقصد پر جو ہے وہ لگے رہیں اپنے جو ہے وہ طریقہ کار کے مطابق بس کام کرتے رہیں اور اس کا موقع تو ذکر اعلیٰ حضرت کی پر منحصر رہنا چاہیے جزاکم اللہ خیر تشریف لائیے میں کچھ دیر اپنے گلی کو آ رہا ہوں